پھر انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کو بدل دیا تو ایسے باغوں سے جو بدمزہ پھلوں والے تھے اور ان میں جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں